میرے مرشد محبوب سیدی وسندی محبی و محبوب مرشدی مولا عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشار دعوت حق کے واسطے محفل دوستانی بتا کے کرب سے الفت دو جہاں ملی عشق بتا کے کرب سے الفت دو جہاں ملی ذکر خدا کے نور سے پر دو جہاں اس عشق بتا کے گرب سے پڑھاتے دو جس نے دل خیر سے لگایا اس کو کر بھی کر دکھ اور کرد کا واسطہ پڑا فتح دو جہاں دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اور حضرت والا نے فرمایا کہ کوئی مرا وشال سے کوئی مرا فراق سے وہ محفل میں میر ان کی کوئی شادمان نہ تھا جہاں صورتوں سے عشق لڑایا اب وہ مل گئی تو مصیبت کیونکہ صورت کا عشق تھا سیرت کا عشق تھا نہیں سیرت تھی نہیں پہلی ہی رات کو گھونگٹ جو اٹھایا تو شوہر کو کہا you are very very bloody fool والا تو سر پکڑ کے جا جائے اللہ یہ کام پھنس گیا سورت دیکھو کیسی اور سیرت کیسی تو سب سے پہلے رشتہ جب کرے تو سب سے پہلے دین دیکھے کیونکہ اگر دین ہے تو سب کچھ ہے دونوں جہاں مل جائیں گے دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں سورج سے عشق لڑایا تو اگر مل گئی تو مصیبت نہ ملی تو غم نے اس کے جو ہے وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور اپنے وقت کو وقت کو ضائع کر رہے ہیں وہی وقت اللہ پر فدا کرتے اللہ کو یاد کرتے اللہ کے عشق و محبت کو حاصل کرتے تو فرحتیں دو ملتی دنیا میں بھی آرام ملتا آخرت میں بھی آرام عشق بوتا کے قلب سے کلبتے دو جہاں ملی فکر خدا کے نور سے پرکھاتے دو جہاں ملی اے میرے خالص جہاں تجھ پہ فدا ہو میں زندگی کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنی جان کو فدا کر دو جان دی دی ہوئی انہیں کی تھی ہم نے جان دے دی لیکن کیا انہیں کی تو دی ہوئی تھی اب تو یہ ہے کہ آپ ادا نہ ہو یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ اے میرے خالق جہاں تجھ پہ فدا ہو میری جان حضرت ذکر سے تیرے راحت دو جہاں ملی لذت ذکر سے تیرے راحت دو جہاں ملی اے میرے خالق جہاں تجھ پہ سیدھا ہو لذرحت لذت کامل کب ملے گی بیکن مانی اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرنا اور نافرمانی سے بچنا تو یہ دونوں مل کر ذکر کامل ہوتا ہے ہر لمحہ یہ نہیں کہ تصویر لیے بیٹھے ہیں کھلاوت کیے جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نہیں بلکہ نماز کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں ذکر کے بعد ذکر کر لیا تھوڑا سا جو شہر نے بتایا کسی کے مشورے سے ذکر کر لیا اس کی علاوت کر لیا اور جو معاملات ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ اور اگر کاروبار کر رہے ہیں تو گاہکوں کے ساتھ اور ملازموں کے ساتھ اور دفتر میں ہیں تو اپنے ماتحت کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ اور رشتے داروں کے ساتھ معاملات کو صحیح رکھنا خوش اخلاق رہنا اخلاق حسنہ کے ساتھ رہنا یہ سارے کے سارے یہ سب عبادت ہے یہ سب ذکر میں شامل ہے تو کہ یہ جب ذکر کامل مل جائے گا ہماری زندگی اسلام کے مطابق ڈھل جائے گی دین کے مطابق ڈھل جائے گی معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے معاشرت ہماری صحیح ہو جائے گی اپنے اخلاق سے اخلاق رضیلہ سے ہم نجات پا لیں گے اخلاق حقیدت کو حاصل کر لیں گے تو پھر دونوں جہان کے اندر لذت ہی لذت ہے راحت ہی راحت ہے فرحت ہی فرحت ہے اے میرے خالق جہاں تجھ پہ فدا میری جان لذت ذکر سے تیرے راحت دو جہاں میری جو بھی سیدا ہے دوست تو خالق سائے پر جو بھی پیدا ہے دوست ہو خالق کا پر اس کی فضا میں بھی مجھے خوشبوئے دوست ملی اس کی فضا میں بھی مجھے خوشبوئے دوست دل اس کا بہار رہتا ہے اگرچہ حالات نامناسب کی نظر آئے لیکن دل اس کا بہار رہتا ہے اس کے دل کو کبھی فضا نہیں ہے جو بھی چیزان دو تو اس کی میں بھی مجھے کہتے ہیں اس کی میری میں بھی مجھے خشکو گوشت دیکھ کے میری چشم تر سن کے ہماری آ دیکھ کے میری چشم تر سن کے ہماری آہ کو ان کو ہمارے عشق کی مکھ میں داس آتی ان کو ہمارے عشق کی مکھ میں داس دل اور حضرت والا کی آؤ اور اشک باری اور فدا کاری یہ سب کچھ ہم کو مفت میں حاصل ہو گیا حالانکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تقریباً ساری زندگی کیسے کیسے کیسے مجاہدات سے گزری اور جن کے تصور سے بھی حضرت والا نے خود ہی فرمایا کہ ہاں وہ تصور سے بھی آپ کی وہی آخری میں صحیح پڑھ ہمیں پہلے مصرا چاہیے ہوگا لمحات ایسے بھی ہیں کچھ ہے نا کیا ہے یار وہ بتاؤ نا منڈے کی کچھ مدد نہیں کرتے خیر بہار حضرت نے خدیث کو فرمایا کہ اس تصور سے بھی جن کے منہ کو آ جاتا ہے کہ ایسے لمحات ایسے واقعات صف ہے ہستی پہ میری ایسے افسانے بھی ہیں ضلع صف ہے ہستی پہ میری ایسے افسانے بھی ہیں اس تصور سے بھی جن کے دل منہ کو آ جاتا ہے دل یعنی کہ ہم تو ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے حضرت والا نے فرمایا کہ یہ کہ جب میں اس کا خیال کرتا ہوں تو میرے کلیجہ میرے منہ کو آنے لگتا ہے تو کیسے حالات کے اندر آپ نے سنا ہی ہوگا حضرت میر صاحب نے سنایا کرتے تھے حضرت والا کے کچھ حالات کی جھلکیاں ہمیں سناتے تھے تو یہ ہے کہ حضرت مجاہدات تو اللہ والے کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ جو ہے مفت میں ان کی ان کے درد دل جو ہے ہمیں مفت میں مل جاتا ہے لیکن پھر بھی بہت سے اس کی قدر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق نصیب کرنا اور قدر کیا ہے قدر یہی ہے کہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر سو فیصد ہم کار بند ہو جائیں جان دینے کا جذبہ پیدا کر لیں کہ اب آئندہ جو ہے اب تک تو جو غفلت ہو گئی ہو گئی لیکن آئندہ جو ہے ایک ایک لمحہ اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق ان کی تعلیمات کے مطابق ہم گزاریں گے یہی ان کی قدر دیکھ کے میری چشم پر سن کے ہماری آہ کو ان کو ہمارے کی مفت میں داس کامی ان کو ہمارے کی مفت میں داس کام بوتا کے گرد سے کلپت دو جانی ذکر خدا کے نور سے پرہت دو جانی آپ کی یاد اے خدا حاصل کائے آپ کی یاد خدا حاصل کائنات ہے جب جب تک کوئی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں رہے گا تو تو تب تک کوئی دنیا قائم رہے گی اور جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا حدیث پاک میں ہے تو قیامت آ جائے گی اور یہ سارا شامیانہ سورج چاند ستارے اور یہ زمین و آسمان سب کا سارا شامیانہ اجڑ جائے گا معلوم ہوا کہ اس کا مقصد ہی نہیں رہا جب مقصود ہی نہیں رہا تو پھر شامیانے کا کیا فائدہ اس لیے اللہ کا نام لینا ہی بہت بڑی نعمت ہے تو یہ جب تک اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے یہ زمین و آسمان قائم رہیں گے معلوم ہوا کہ مسلمان جو ہے اسی کی اسی کے سبقے میں کافر کھا رہا ہے کیا سمجھے اگر مسلمان ہی نہ رہا اللہ کا نام لینے والا نہ رہا تو یہ کافر بھی نہیں رہیں گے نہ ان کی ترقی رہے گی نہ ان کے راکٹ رہیں گے جو ہے یہ سارے سامان ایشو عشرت کچھ بھی نہیں رہے گا مسلمان کے سطح میں کافر کھڑا ہے اور مسلمان کیا حرکتیں کر رہا ہے ان کی نقل کر کے اپنے آپ کو پار کر رہا ہے بتائیے مسلمان کی کیا قیمت ہے کرنے کی کیا قیمت ہے اللہ کے نام کی کیا قیمت ہے یہ ساری کائنات اس کے سطح میں قائم ہے اللہ اللہ کا نام لے رہا ہے ہاں۔ ہاں، اسی کو حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گدائے میں کدا عملے لے کے وقت مستی کی گدائے میں کدا عملے لے کے وقت مستی کی حکم پر ستارہ کن و ناز پر فلک جب میں تو حقیقت تو میری یہ ہے اپنے آپ کو میں خانقاہ کا ایک بہت ہی ادنا درجے کا آدمی سمجھتا ہوں غلام سمجھتا ہوں لیکن جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور اللہ کے نام کی مستی میرے دل میں آتی ہے تو میں ستاروں پر حکم حکمرانی کرتا ہوں اور ناز کرتا ہوں زمین و آسمان کے یہ ہے اللہ کے نام کی لذت آپ کی یاد خدا حاصل کائنات ہے آپ کی یاد اے خدا آپ کے نام سے مجھے نعمت دو جی آپ کے نام سے مجھے نعمت دو جہاں آپ کی یاد خدا حاصل ہے آبو کے نام سے مجھے نعمت دو جہانی عشق ہوتا کے کر اسے الفت دو جہانی ذکر خدا کے نور سے یہ سارے اشعار یونین کے ہیں کل بھی جو پڑھے تھے وہ یونین کے تھے اشعار حضرت والا کے اشعار میں کہاں کہاں حضرت والا کے اسفار ہوئے لیکن حالات اور ماحول کے ایک ربی اثرات نہیں ذرہ برابر بھی اس ماحول سے تاثر نہیں ہوتا بلکہ انتہائی اللہ تعالیٰ کا قرب معلوم ہوتا اور زیادہ بن اخترے نوا کو بھی تیرے کرم سے ہے پودا نوا کو بھی تیرے کرم سے ہے پودا دعوت حق کے واسطے محفل دوست دعوت حق کے واسطے محفل دوست میری اکثر ہے نوا بھی تیرے کرم سے دعوت حق کے واسطے میں دل دوست ملی دعوت حق کے واسطے میں دل دوست ملی عشق بتا کے گرد سے دو ذکر خدا کے نور سے فرحت دو جہان اے میرے پارے سے جہاں تجھ بی تھے رام سے دو ملی جو بھی فضا ہے پانی سے آئے پر اس کی میں بھی مجھے خوشبو دو میں بھی مجھے خوشبوئے بوسام دیکھ کے آپ کی کائنات ہے آپ کے نام سے مجھے نعمت دو جہاں اکثر نام بھی تیرے کرم حق کے واسطے دو حضرت کے سطح میں ہمیں مل گئی اللہ تعالیٰ معارف ربانی سے پڑھ کر سناتا ہوں ہے کفر کفر نہیں ارشاد فرمایا کہ شہد کی صحبت میں وہ علوم نصیب ہوتے ہیں کہ سو برس کی عبادت سے بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی یہ کیا بات ہے ارشاد فرمایا کہ شہد کی صحبت میں وہ علوم نصیب ہوتے ہیں کہ سو برس کی عبادت سے بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی مولانا رومی کا شعر والا پڑھتے تھے بینی اندر خود علوم امبیا بے کتابوں بے معید و استاد اپنے اندر صحبت اٹھا لے اللہ والوں کی اور اللہ کو پالے یعنی اپنے خالی مٹکے کا رابطہ لامحدود سمندر سے کر لے اپنے خالی مٹکے کا رابطہ لامحدود سمندر سے کر لو بینی اندر خود علوم امبیا اپنے اندر علوم امبیا کو دیکھے گا کیونکہ اس مقصد سے رابطہ ہو گیا دینے والے سے رابطہ ہو گیا جس نے سارے عالم کو دیا پیغمبروں کو بھی دیا اور یا اللہ کو بھی دیا مقصد سے رابطہ ہو رابطہ ہو گیا تو بس اب کیا ہے اب کیا بینی اندر خود علوم اپنے اندر علوم انبیاء کو دیکھے گا بے کتابوں بے معید و استاد نہ کتاب کی ضرورت نہ کسی معاون کی ضرورت اور نہ ہی استاد کی ضرورت بہت سے لوگ جن کا کوئی شیخ نہیں تھا کافر ہو کر مر گئے شیطان نے ان کو کفر میں مبتلا کر کے اور مردود بنا کر دنیا سے رخصت کر دیا لیکن جو لوگ شہد کی صحبت میں رہتے ہیں ان کو شیطان مردود نہیں کر سکتا ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا کہ میں کافر ہو رہا ہوں کیونکہ ہر وقت مجھ کو کفری خیالات آ رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے عقائد تو میرے تو عقائد بھی صحیح نہیں مجھے ڈر ہے کہ میرا خاتمہ خراب نہ ہو جائے حضرت نے ان کو لکھا کہ جب آپ کو کفر کا وسوسہ آتا ہے اس وقت آپ کو خوشی ہوتی ہے یا تکلیف انہوں نے لکھا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا حضرت نے لکھا کہ اطمینان رکھیے آپ مومن قابل ہیں اسی وجہ سے تو آپ کے کفر آپ کو کفر کے وسوسے سے تکلیف ہوتی ہے کسی کافر کو اپنے کفر سے کوئی تکلیف کوئی سرنا اور غم نہیں ہوتا اگر ان کو تکلیف ہوتی تو مسلمان نہ ہو جاتے اگر ان کو تکلیف ہوتی تو مسلمان نہ ہو جاتے یہ علامت آپ کے ایمان کامل کی ہے بتائیے یہ کوئی معمولی علم ہے اگر اس شخص کا کوئی شہد نہ ہوتا تو یہ خود کو کافر سمجھ کر ہلاک ہو جاتا واہ واہ پھر سن لیجیے اس کو ارشاد فرمایا کہ شہد کی صحبت میں وہ علوم نصیب ہوتے ہیں کہ سو برس کی عبادت سے بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوتی بہت سے لوگ جن کا کوئی شہد نہیں تھا کافر ہو کر مر گئے شیطان نے ان کو کفر میں مبتلا کر کے اور مردود بنا کر دنیا سے رخصت کر دیا لیکن جو لوگ شہر کی صحبت میں رہتے ہیں ان کو شیطان مردود نہیں کر سکتا ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا کہ میں کافر ہو رہا ہوں کیونکہ ہر وقت مجھ کو کفری یا خیالات آ رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ میرے تو عقائد بھی صحیح نہیں مجھے ڈر ہے کہ میرا خاتمہ خراب نہ ہو جائے حضرت نے ان کو لکھا کہ جب آپ کو کفر کا وسوسہ آتا ہے اس وقت آپ کو خوشی ہوتی ہے یا تکلیف انہوں نے لکھا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا حضرت نے لکھا کہ اطمینان رکھیے آپ مومن کامل ہیں اسی وجہ سے تو آپ کو کفر کے وسوسے سے تکلیف ہوتی ہے کسی کافر کو اپنے کفر سے کوئی تکلیف کوئی صدمہ اور غم نہیں ہوتا اگر ان کو تکلیف ہوتی تو مسلمان نہ ہو جاتے یہ علامت آپ کے ایمان کامل کی ہے بتائیے یہ کوئی معمولی علم ہے اگر اس شخص کا کوئی شہد نہ ہوتا تو یہ خود کو کافی سمجھ کر ہلاک ہو جاتا علاج احشاد ارشاد ہے کہ ایک شخص نے بندوق خریدی لیکن اس کو ہر وقت وسوسا آ رہا تھا کہ جب سے میں نے بندوق خریدی ہے میرے اندر تکبر آ گیا ہے میں برادری میں شاید اپنے کو سب سے بڑا سمجھتا ہوں انہوں نے حضرت کو لکھا کہ بندوق میرے لیے اعلی کبر ہے تو کیا میں اس بندوق کو بیچ دوں حضرت نے لکھا کہ یہ وسوسہ کبر ہے آپ کے اندر کیبر نہیں بس دل میں اپنے کو بڑا مت سمجھو اور بندوق بیچنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ یہ تین ہی اعلی کبر نہیں ہے آپ اگر غلط استعمال کریں تو بن سکتا ہے یوں تو آپ کے پاس اعلی جنا بھی ہے بتایا واجب اس سے زنا بھی کر سکتے ہو تو کیا اس کو اکھاڑ کر پھینک دو گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کیسے کیسے خزانے نے ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا بناتا تو تقبل منا ان کا سمرالی متوال ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکہ